حدیث اچانک سامنے آئی اس کا تعلق بھی آج کل کے ان حالات سے ہے وہ بدعقیدگی ہمارے معاشرے میں بہت ہی مستحکم ہو چکی ہے اور جس کی جڑیں انتہائی گہری ہو چکی ہیں اس بدعقیدگی کے تعلق سے یہ حدیث ایک علم نافع کے طور پر ہے آج سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور در حقیقت یہ اسلام سے قبل کی جاہلیت ہے اسلام کی آمد سے قبل لوگ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے اور نحوست کا یہ عقیدہ لوگوں میں شرائط کرتا جا رہا ہے اور سفر کے مہینے میں عام طور پہ لوگ شادیاں نہیں کرتے اور نہ ہی کو اہم فیصلے کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اہم فیصلے کی تنفیذ کرتے ہیں یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی پر توکل کے منافی ہے بلکہ اس عقیدے کی بات صورتیں بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے مسد احمد میں ایک روایت ہے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث بیان کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نہیں عورت فلمر آتی بداری بلفارس یہ تین چیزوں میں ہے ایک عورت دوسرا گھر اور تیسری سواری ام المومنین کو کس حدیث کی خبر ہوئی انہوں نے ارشاد فرمایا والذي انضر الکتاب على اب القاسم ما هكذا يقول قسم اس ذات کی جس نے ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا نبیر اسلام اس طرح نہیں فرمایا کرتے تھے کچھ کلمات ابو حریرا سے چھوٹ گئے ہیں نبیر اسلام کیوں فرمایا کرتے تھے کان عہد الجاہلیت یہ بولون جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نحوست تین چیزوں میں ہے ایک عورت اور دوسری گھر اور تیسری سواری یہ عقیدہ جاہلیت کے دور کا ہے جو ایک طرح کی بد عقیدگی ہے اور یہ کہ کوئی چیز نحوست کا ذریعہ نہیں ہو سکتی نحوست صرف انسان کے عمل میں ہے اس کی بد عملی یہ اس کے لیے سراسر نقصان کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ اپنی بد عملی پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں کو منحوس قرار دیتا ہے عورت بیاہ کر کسی گھر میں آ جائے اور کوئی نقصان ہو جائے اس کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جب سے یہ بیاہ کر اس گھر میں آئی ہے اس وقت سے اس گھر میں نقصان اور طرح طرح کے شر داخل ہو رہے ہیں اس عورت کو منہوس قرار دے دیا جاتا ہے کسی گھر میں یگ بات دی کرے دو تین میتیں ہو جائیں لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ وہ گھر منہوس تو نہیں ہے ساری زمین اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے اور یہ سارے زمانے اللہ رب العزت کے ہیں یہ سارے ایام اللہ رب العزت کے ہیں اور یہ سب بابرکت ہیں نہ کوئی زمانہ نحوست کا باعث ہے اور نہ ہی کوئی زمین نحوست کا باعث ہے نحوست انسان کے عمل میں ایک انسان کے گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے جھنجھوڑتا ہے یقین بات دیگر کچھ صدمات سے دو چار کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ گھر یا عورت یا فلاں چیز میرے لیے منحوس ہے اور ان تمام صدمات کے باوجود اپنے کردار کا جائزہ نہیں لیتا اس موقع پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی بڑا اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل ان ہے جو مصیبت پہنچتی ہے اس زمین میں زمین کے کسی ٹکڑے میں کہیں زلزلہ آ گیا یا کہیں طوفانوں اور بارشوں نے تباہی مچا دی یا کہیں تعاون کا مرض پھیل گیا یا کسی گھر میں کوئی دکھ اور پریشانیاں داخل ہوئی تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو کسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا فرمایا کہ فی کتاب ہے یہ سب کا سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ نے کب لکھا بن قبل اندبراہ اس خلقت کو مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں سارے اللہ کے علم میں ہے انسان کا کردار کیا ہوگا اس کے معاملات کیسے ہوں گے اس کردار اور انہی معاملات کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ فیصلے پہلے فرما دیے ہیں ایک انسان اس موقع پر بجائے اس کے کہ اپنے کردار کا جائزہ لے وہ دوسروں کو اپنے لیے باعث نحس قرار دیتا ہے یہ سوچ نہ صرف یہ کہ توکل میں کمزوری اور اس چیز کا باعث بنتی ہے کہ اپنے کردار سے یہ کب توبہ کرے گا اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے لاحق ہونے والا شر میری کسی بدعملی کی بنا پر ہے اس طرف سے اس کو ہوش نہیں آتی اور شیطان اس کی سوچ کا جو رخ ہے وہ دوسری طرف پھیر دیتا ہے اور وہ اسی قسم کے سوال کرتا ہے قسم کی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے کہ فلاں چیز میرے لیے باعث نحس ہے اور فلاں چیز میرے لیے منحوس ہے حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں اس مضمون کی بات احادیث نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے بن وقاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت گھر اور سواری یہ منحوس ہو سکتے ہیں لیکن کچھ اسباب کے تحت مثلاً ایک گھر میں ایک عورت ہے جو انتہائی بد کلام ہے بد اخلاق ہے اس کا رویہ اپنی اولاد سے معانے دانا ہے گالی گلوچ کا ہے تو اس عورت کی یہ جبلت اس گھر میں نحوست کا باعث ہو سکتی ہے وہ گھر اگر مستحکم نہ ہو اور اس میں طرح طرح کے نقصانات ٹوٹتے ہوں یہ اس کا ذریعہ ہو سکتی ہے یا پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کے جو غرائض ہیں اس کی خبر دی ہے کہ لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ فلاں عورت مرحوس ہے فلاں گھر مرحوس ہے لیکن اصل میں کوئی ذات نحوست کا باعث نہیں ہے بلکہ کسی گھر میں رہنے والے اگر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کا وہ باسیتوں کا ارتکاب شر اور نحوست کا باعث ہو سکتا ہے حسن احمد میں رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے سول برکت شکر حسن البرکت نماز کہ جو شخص جس کے زیر دست کچھ لوگ ہوں جیسے باپ ہے تو اس کے بیٹے اس کے ماتاحت ہیں ماں ہے تو اس کی اولاد اس کی ماتاحت ہے ایک کمپنی کا مالک ہے تو اس کے مزدور اور عامل اس کے ماتحت ہیں ایک دکاندار ہے تو دکان پہ کام کرنے والے اس کے ماتاحت ہیں یا گھروں کے نوکر جا کر ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ برا رویہ بد سلوکی شب من فرمایا کہ یہ نحوست ہے حسن البالاک نماؤن اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ رزق کی برکت بعض اوقات یہ بات آئے ممکن ہے مگر اس میں اصل عمل دخل انسان کے اپنے کردار کا ہے اپنی بدعملی کا ہے ورنہ اللہ رب العزت کے سارے ایام اور سارے مقامات بابرکت ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نحوست اللہ تعالیٰ کی زمین میں نہیں ہے نحوست اللہ تعالیٰ کے زبانوں میں نہیں ہے بلکہ نحوست کا ایک ہی سبب ہے اور وہ انسان کا اپنا کردار ہے صحیح بخاری میں نبی السلام کی ایک حدیث ہے ابو حریرا رضی عنہ کی روایت سے فرما کے لا ادوا بلا طیار ادا بلا حام بلا سفر یہ تین چار چیزوں کی نفی آپ نے فرمائی نہ تو ادوا ہے ادوا یعنی کسی برس کا متعدی ہونا ایک مریض ہے بیمار ہے اور ایک صحیح شخص تندرست اس کے پاس جائے اور اس کا مرض اسے بھی لاحق ہو جائے اس کو عربی میں ادوا کہا جاتا ہے یعنی برس کا متعدی ہونا باقی ایسا کچھ نہیں مرض متعدی نہیں ہوتے اور نہ ہی تیارہ ہے تیارہ بدشگونی کسی آواز کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ بھی کچھ نہیں اور نہ ہی ہاما ہاما ایک پرندہ جسے اپنی زبان میں کلو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ بڑا سفر نہ ہی سفر کا مہینہ نحوست ہے یہ سارے عقیدے غلط ہیں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اگوا کوئی مرض متعدی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ فلاں مرض متعدی ہے اور اس میں متعدی ہونے کی تاثیر اس کے اندر موجود ہے مرض متعدی ہو سکتا ہے مگر یہ قدرت مرض کو حاصل نہیں متعدی ہونے کی اگر مرض متعدی ہوگا تو وہ اللہ کے امر سے متعدی ہوگا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برس بذات خود بتاتی ہے اس میں خود یہ طاقت اور قدرت ہے یہ عقیدہ ان کا غلط ہے متعدی ہونے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور وہ اللہ کے امر سے متعدی ہوتا ہے اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے فرقہ من المجزوم ہے شرورا کا الاسد اسد کوڑی کا جو مرض ہے مجروم جزام کا مریض اس سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یہ ایک عجیب عقیدے کی تربیت ہے کہ تم کسی مجلوم جزام والے شخص کے پاس جاؤ اور تم تندرست ہو اور وہاں جا کر تمہیں بھی جزام کا مرض لائب ہو گیا وہ لاحق اللہ کے عمر سے ہوا ہے اور تم یہ عقیدہ لے کر بیٹھ جاؤ کہ میرا اس کے پاس جانا اس کے پاس بیٹھنا حالانکہ وہ مریض تھا تو اس کا مرض مجھ میں سرایت کر گیا عقیدہ یہ بنا رہا کہ یہ مرض کی ذاتی تاثیر ہے ذاتی قدرت اور طاقت ہے کسی دوسرے تک پہنچنے کی یہ بات غلط ہے اگر کوئی فرض کسی کو لائق ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے امراض کے اسباب ہوتے ہیں اور کچھ امراض کا متعدد ہونا ایک سبب ہے مگر اصل امر اللہ کا ہے ٹھنڈا پانی پینے سے زکام ہوگا لیکن کئی کو نہیں بھی ہوتا جس کو ہوا اللہ کے امر سے ہوا جس کو نہیں ہوا تو اس لیے نہیں ہو کہ اللہ کا امر تھا کہ نہ ہو یہ نہیں کہ ٹھنڈے پانی بذات خود یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ ہر پینے والے کو مضبوم کر دے زکام زدہ کر دے نہیں جو بھی شر یا خیر کا فیصلہ ہے مرض کا لائق ہونا یا لائق یا لائق ہونا یہ محض اللہ کے امر سے ہے تم فرمایا کہ تم مجزوم سے بھاگو حالانکہ نبی اسلام کے پاس ایک مجزوم آیا اس کو کوڑ کا برس تھا جزام کا برس تھا تو آپ نے اس سے مسافہ بھی کیا آپ کھانا تو تھا فرما رہے تھے فرمائے ہمارے ساتھ تم کھاؤ شدت تبکل ہے تبکل اللہ پر اعتماد بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ برس میں برساتے خود کوئی تاثیر نہیں اللہ کا امر ہوگا تو برس لائق ہو جائے گا اور اللہ رب العزت مرض کو بھیجنے میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہے تو مجزوم سے بھاگنے کا حکم دیا کہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے تم یہ نہ سوچ بیٹھو کہ مجھے یہ مرض اسی لیے لاحق ہوا کہ میں فلاں مجزوم کے پاس گیا تھا اور اس کا جزام مجھے بھی پہنچ گیا اور اللہ کا امر اللہ کی قدرت اور اس کی تاثیر کو تم فراموش کر دو جو کہ عقیدے کی خرابی ہے تو شریعت نے اس طرح ایک انسان کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے بس عقیدگی سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ تم سرے سے ایسا کام ہی نہ کرو جس میں شیطان کو بار کرنے کا موقع مل جائے اور عقیت کا راستہ اپناؤ اور تلاش کرو بات ہمارا متعدی ہوتے ہیں مگر متعدی ہونے کا امر اللہ کی طرف سے بذات خود ان میں طاقت نہیں ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان نما طاہر تمہارا شبوت اللہ کے پاس ہے تمہارا شبوت اللہ کے پاس ہے یعنی فیصلہ اللہ فرماتا ہے ہر خیر یا شر کا صحت یا مرض کا غنا یا فخر کا اللہ فرماتا ہے ایک مقام پر ہے تائر تائر کو تمہارا شگون تمہارے ساتھ یہ بھی قرآن ہے یہاں کو تعارض نہیں ہے کہ ایک مقام پر یہ کہ شگون اللہ کے پاس ہے اور ایک مقام پر یہ کہ تمہارے پاس تعارض نہیں ہے اللہ کے پاس ہے اور تمہارے پاس بھی ہے اللہ کے پاس ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا امر اللہ کی طرف سے آتا ہے حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے اور تمہارے پاس ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اسباب تم پیدا کرتے ہو گناہ کر کے بحثیتیں کر کے دافرماریاں کر کے اسباب تمہاری طرف سے ہیں امر اللہ کی طرف سے ہے تمہارا خیر و شر اللہ کے امر سے آتا ہے اس کا امر ہو تو آئے گا نہ ہو تو نہیں آئے گا یافون کثیر ایک مقام پر فرمائے اللہ رب العزت تمہاری بہت سی حرکتوں کو معاف بھی کر دیتے تم بڑے گناہ گار ہو قدم قدم معصیتیں کرنے والے اگر ہر معصیت پر اللہ رب العزت تمہیں دکھ دے پریشانیاں دے تم بچ ہی نہ سکو تم تباہ و برباد ہو جاؤ مگر اللہ رب العزت تمہیں جھنجھوڑتا بھی ہے تاکہ تم پلٹ آؤ اور تمہاری بہت سی حرکات واپ بھی کر دیتا ہے ہر حرکت پر پکڑ لے تو کوئی بچنے نہ پائے یہ خالق کائنات کا حلم ہے بعض گناہوں پر پکڑتا ہے واپسہ کرتا ہے تکلیفیں دیتا ہے تاکہ ہم اپنی معصیتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ رہے آپ کو مرض متعدی ہے اگر متعدی ہے تو اللہ کے امر سے بذات خود نہیں اور نہ ہی کوئی شگون ہے اللہ تعالیٰ کے ایام مبارک ہیں اس کے مقامات مبارک ہیں اس کی زمین بابرکت ہے سب اس کی مخلوق ہے ان میں سے کوئی چیز مرحوس نہیں اگر کئی سال قبل شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا مانا نہیں کہ وہ سارے پہاڑ اور سارے شمالی علاقہ جات مرحوس تھے نہیں داخل تمہارے اعمال میں تھا کل کچھ جھٹکے محسوس ہوئے ڈیفنس کے علاقے میں سارے نو کی تقریبات میں وہاں کیا کچھ ہوا سمندر کے کنارے پر سارے نو کی حجت لے کر لوگوں نے کیا کیا تماشے کیے اللہ جو جوڑتا ہے تو یہ نحوست اس علاقے میں نہیں ہے تمہاری آمالیہ نحوست ہے تمہارے یہ جو حرکات اور سکنات ہیں یہ باعث نحوست ہے بجائے اس کے تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کا خوف اختیار کرو اور توبر عنابت کا راستہ اختیار کر کے ہمیشہ کے لیے پلٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف اس طرف کوئی نہیں سوچتا اپنے گھر کو منحوس کہیں گے بہو کو منحوس کہیں گے اپنے اعمال پر توجہ نہیں نہ گا تو نبی اسلام نے ان ساری بدعقیدیوں کا تلا کما فرمایا بلا ہاں میں اور نہ الو کی کوئی حقیقت ہے ہاں میں ایک پرندہ بعض اوقات وہ گھروں کی چھتوں پر بیٹھتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے اور ایک عقیدہ معروف ہے کہ جس گھر میں یہ آواز نکالے اس گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل آنے والی کسی فرد کا انتقال ہونے والا ہے فرمایا کہ نہیں بلا ہم ہمارے دین ہے اسلام نے جو توحید خالص کی مختلف ہیں اس میں ہاما جیسے عقیدے کا کوئی تصور نہیں وہ گھر کی چھت پہ کبا بولے الو بولے تم گھر سے نکلو کالی بلی تمہارا راستہ کاٹ جائے اس میں سے کوئی چیز باعث سے شر نہیں اور جو شخص ان چیزوں کو دیکھ کر اس خوف میں اصلاح ہو جائے کہ بلی گزر گئی میں گھر واپس پلٹ جاؤں میری خیر نہیں ہے مشرق ہے وہ شرک میں داخل ہو گیا اور اگر سفر جاری رکھتا ہے گھر نہیں لوٹتا لیکن ڈر اس کے دل میں موجود رہتا ہے کہ شاید کچھ ہو ہی جائے شرک یہ بھی ہے مگر اس کا وبال کم ہے اور جو شخص گھر لوٹ ہی آئے اس تطیر کے تحت اس کالی بلی کو دیکھ کر مشرق ہو گیا اس کے عقیدے میں شرک آ گیا اور یہ سوچ اللہ معاف کرے انسان کو دین اسلام سے خارج کر سکتی ہے اگر موانے نہ ہو تو شرعی موانے تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ پرندوں کا بولنا الو کا بولنا جو ہے وہ بد نحوسن کا باعث ہو کسی کی موت ہونے والی ہے یہ اشرف المخلوقات اپنے آپ کو دانا اور زیرف سمجھنے والا اپنے آپ کو انتہائی تائیاں سمجھنے والا مگر اس کی کمزوری دیکھو کہ ایک الو ایک آواز نکال کر اس کو الو بنا جاتا ہے اور یہ مشرق بن جاتا ہے یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی اور صفاحت فرمایا کہ بھلا ہاں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ پرندوں کا بولنا الو کا بولنا نہ کا باعث ہو بڑا سفر اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے یہ عقیدہ جاہلیت کا تھا جاہلیت میں لوگ دو مہینوں کو نحس کا باعث سمجھا کرتے تھے ایک شوال اور ایک سفر ان دو مہینوں میں وہ شادیاں نہیں کیا کرتے تھے عمر مومنین نے اس جبود کو توڑا فرمایا کہ تجمہ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم فی شوال وہ بنا بھی فی شوال وہ یو نسا نسائی فرمایا کہ میری شادی نبی رسلان نے شوال میں ہوئی اللہ کے پیغمبر نے مجھ سے شوال میں شادی کی وہ بنا بھی فی رخصتی بھی میری شوال کے مہینے میں ہوئی مجھے بتاؤ کہ نبی اسلام کی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کی محبوب اور خوش نصیب کون عورت ہے اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا باعث نحس ہے مجھے تکلیف پہنچتی لیکن ساری بیویوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے اور سب سے بڑھ کر پیارے پیغمبر کی پیاری کون ہے یہ خوشخبری کس کو ملی کہ انتہا سوچے تو کبھی دنیا والا آخرا یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی قیامت کے دل میں اللہ اکبر تو کو نے اپنے اس فرمان میں در حقیقت عقیدے کی تربیت کی ہے اور لوگوں کی توجہ کی ہے انہیں نصیحت دی ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ اپنے سامنے مت رکھو بد عقیدگیاں انتہائی بھیانک ہیں جو بعض اوقات ایک انسان کو ملت اور دین سے خارج کر دیتی ہے سفر قطع باعث نحس نہیں ہے لیکن باعث نحس اس کائنات میں ایک ہی چیز ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل اپنی بد کرداری اگر وہ گھر خریدتا ہے اور آغاز ہی میں کوئی شر کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے بس بدری طریقے سے قرآن خانے کا اہتمام مثال کے طور پہ گھر کے ابتدا میں محفل موسیقی اور پھر فوٹوگرافر اور پھر اس قسم کے ایسے اہتمام جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے بغاوت ہے اور پھر اس گھر میں تکلیفیں آتی ہیں تو کیا خیال ہے یہ گھر پائے تھے نہ سکتے یہ تمہارا کردار جس کردار کے ذریعے تم نے اس گھر کا افتتاح کیا نہیں عقیدے کا تسلط عقیدے کی پخت کی مضبوطی انتہائی بابرکت چیز ہے اور یہ مطلوب ہے اور یہاں بھی ایک حدیث اور میرے سامنے آ رہی ہے جس کی راویوں پر میں نہیں عائشہ صدیقہ اللہ رضی رہنا ہے اگر یہ عقیدہ ہم تھام لیں پوری استقامت کے ساتھ پورے فہم کے ساتھ اس پر قائم رہے تو اس کی کیا برکت ہے ایک بار پیغمبر اسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی اس حدیث کا ذکر مسلم احمد میں ہے رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا من احب لقاء اللہ احب اللہ کرہ لقاء اللہ اللہ لقاء جو شخص اللہ تعالی سے ملنا پسند کرے گا اللہ کی ملاقات کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات چاہے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرے گا اور اس کی ملاقات نہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہ چاہے گا یہ آپ نے ارشاد فرمایا جس میں ہمیں ایک علم دیا گیا ہے اور وہ ہے یعنی ملنے سے برت موت ہے حدیث کا ظاہری معنی یہ ہوا کہ جو شخص موت چاہے گا یعنی موت کے ذریعے پروردگار سے جا ملو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہے گا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے اور جو مرنا نہیں چاہتا کیونکہ مر کے اللہ ہی سے ملنا ہے اور اللہ سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا یہ اس حدیث کا ظاہر اس حدیث کا ظاہر لیکن ایک بات انتہائی پریشان کن کہ کون موت چاہتا ہے ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مجھ پر موت آ جائے ایک طبقہ ہے امت کا شہداء کا جن کو شوق شہادت ہو وہ شہادت کی موت چاہتے ہیں مگر موت وہ بھی نہیں چاہتے شہادت چاہتے ہیں موت اور چیز ہے اور شہادت کی موت اور چیز ہے صحابہ کرام میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ موت کی تمنا کیا کرتے تھے عمر مولوی نے پوچھا کہ کل دونوں موت رسول اللہ یا رسول اللہ سر ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے کون چاہتا ہے مجھ پر موت آ جائے موت تو سب کو ناپسند پسند اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی بڑا مشکل مقام یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ماں پر رحم فرمائے اتنا قیمتی سوال کیا اور اللہ کے پیغمبر نے جو اس کا جواب دیا اس جواب کو سن کر پڑھ کر طبیعت با باہ ہو جاتی ہے مگر شرط یہ کہ ہم اس جواب کے مطابق اپنی تیاری کی سمت متعین کر لیں اس جواب کی طرف ہم اپنی تیاری کے رخ کو موڑ دیں موت کی تیاری اور موت کی استعداد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہے بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ کہ اندر منہ میں بشر و اتماعود موت ہی چلتا میو حب الحال اللہ یحب اللہ اللہ جو مومن ہوتا ہے سچے عقیدے والا عقیدے کی تربیت اور عقیدے کی اصلاح دین اسلام میں اصل رسول ہے جو پختہ اور سچا مومن ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے آتے ہیں اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی بشارت دیتے ہیں کہ تجھ سے اللہ راضی ہے تیرے لیے جنت تیرا ٹھکانا جنت ہے تجھ سے اللہ خوش ہے تو یہ بشارت سنتا ہے اس کے دل میں یہ حرص پیدا ہوتی ہے کہ جلد از جلد اپنے پروردگار سے جا لے لو اپنے پروردگار سے ملاقات کر لوں یہ وہ وقت ہے کہ مومن کے دل میں اب اللہ کی لکھا اس کی ملاقات کی محبت اور وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے تب اس بشارت کے پاس بشارت کس کو ملتی ہر ایک کو نہیں اس کا ٹھوس عقیدہ ہے جاہریت کے کی عقائد سے بھری ہے مستحکم عقیدہ مستحکم سوچ اللہ پر قوی ایمان اور اللہ کے رسول کا سچا فرما بردار جب اپنی زندگی صنحج میں گزار کے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو فرشتے اس کو آ کر بشارت دیتے قرآن پاک میں بھی یہ مضبوط موجود ہے اور باقی رب اللہ تم ربض بول بلائے گا اللہ تفاق ولا تحزنوا اور شروع میں جنت اللہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے رب کا ہمارا ہے مشکل کشا پالنے والا خالد مالک مدبر حاجت روا اللہ ہی ہے سب ہو پھر اس پر ڈٹ گئے اس پر قائم ہو گئے پوری پختگی کے ساتھ اور سلامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہو گئے نظر والے بلائے کر ان پر فرشتے نازل ہوں گے ان کی موت کے وقت جب یہ وقت قریب آ جائے گا تو بڑا کٹن وقت ہے تو ملائکہ اتریں گے نازل ہوں گے بشارتیں دیتے ہوئے اللہ تخاف بنا تخو تم کوئی خوف نہ کرو اور نہ کسی جسم کا غم کرو تم بالکل حضر و مرال سے پاک ہو جاؤ کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں بشارتیں آ گئی اب یہ بشارت جب مل گئی اللہ کی رضا کی اس کی رحمت کی جنت کی اب اس شخص کے دل میں تبا ہے شوق ہے کہ جلد از جلد اللہ کو جان لو اب وہ زندگی کے باقی لمحات اس پر گراہ گزرتے ہیں جب اس کے دل میں اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یہ شوق کیوں پیدا ہوا فرشتوں کی بشارت کی بنا پر فرشتوں کی بشارت کیوں حاصل ہوئی اس کے عقیدے کی بنا پر ٹھوس ایمان کی بنا پر اصل محرک اس شوق کا اس کا ٹھوس عقیدہ ٹھہرا اس کا مستحکم عقیدہ ٹھہرا اب اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے جلدی اللہ کو جا ملو اور کیونکہ اس کی اساس اس کا کبھی عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ملنا چاہتا ہے کہ میں بھی جلد جلدوں جلد اپنے بندے سے ملوں اپنے اس بندے سے محبت کروں محبت پیدا ہو چکی اس کے عقیدے کی بنا پر لیکن فرمایا یہ بشارت سن کر اس کے دل میں اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا اس سے ملنا پسند فرماتا ہے اور اس سے ملنا اپنے نزدیک محبوب قرار دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے آ دے یہ معاملہ ہے اللہ سے ملنے کی محبت محبت کرے اللہ کرے اللہ اور جوش اس اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے جس کا معنی یہ کہ ایک شخص جو کافر ہے جو گندے عقیدے کا مالک ہے اس کے عقیدے میں شرک ہے کفر ہے بدعات کا سیلاب ہے جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اسے بشارت دیتے ہیں اللہ کے صدر کی اور جہنم کے آزاد کی اب جب وہ یہ بشارت سنتا ہے اس کو حدیث بشارت ہی کہا گیا بشارت قرار دینا اس کی نفسیاتی تکلیف کا باعث بنے گا حالانکہ معاملہ عذاب کا ہے جہنم بشارت نہیں ہے جہنم سراسر تکلیف ہے مگر اس کو بشارت کہنا نفسیاتی عذاب ہے تاکہ اور یہ جلد بھن جائے یہ تو جہنم کی سزا سنائی جا رہی ہے اس کو بشارت قرار دیا جا رہا ہے یہ بشارت کیسی ہے اور اس کو نفسیاتی اور روحانی بھی تکلیف حاصل ہوگی اب جب وہ سنتا ہے کہ اللہ مجھے ناراض ہے اور جہنم کا عذاب میرا منتظر ہے تو پھر وہ کہاں مرنا چاہے گا پھر چاہے گا کہ لمحات طویل ہو جائیں اللہ کی ملاقات اس کو ناپسند ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند قرار دے گا تو اس ساری تقریر سے حدیث کا معنی واضح ہو گیا اور اس حدیث نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی سمت اسی طرف موڑ دے عقیدے کا فہم عقیدے کی اصلاح ٹھوس فکر سچا عقیدہ توحید کامل الطارب الزت ہی رب ہے الہ ہے اس کی ساری صفات ان پر ایمان کوئی پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں کوئی روزی دینے والا اور کوئی نہیں کوئی مصنف افباس اور کوئی نہیں کوئی پوری کائنات کے مدبر اور کوئی نہیں کوئی حاجت روا اور کوئی نہیں کوئی دستگیری کرنے والا اور کوئی نہیں اس عقیدے پر قائم ہو جائے کسی پرندے کی آواز پائے سے نہیں ہے دلی کا رستہ کاٹنا پائے سے نہیں ہے ٹھوس عقیدہ ہو ان کس قسم کی چیزوں کو اعتنا نہ سمجھے بالکل ناقابل اعتفاق سمجھے لوگوں کی ان باتوں کو جہلیت سمجھے اس کا ٹھوس عقیدہ ہو یقیناً اس کو موت سے قبل بشارت ملے گی بشارت مل گئی اب وہ چاہا کہ اللہ مجھ سے ملے یہ ملنا کتنا ابھی الشان ہوگا کتنا بابرکت ہوگا ہوگا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے دعا کی تھی اللہ بل کا کا کہا تھا وہ سدا کوئی نہیں وہ یہ تھا کوئی نہیں کا یا اللہ یہ بندہ جس کا جہازہ پڑا جا رہا ہے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنسے کہ یہ دیکھ کر ہنسے کتنا یہ عظیم اور باسعادت مقام ہے اپنے پروردگار سے ملنا اس کی محبت کے ساتھ اس کی رضا کے ساتھ اس کی خوشی کے ساتھ کتنا عظیم مقام یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ احادیث کی عمر کے طریق سے مروی ہیں ہے میں بہت سا اعتقادی درس ہے عقیدے کا علم ہمیں دیا گیا ہے بہت ہی قابل غور اور بہت ہی اس قابل ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور پھر جو سبق اس سے حاصل ہو رہے ہیں اور وہ اصلاح عقیدہ عقیدے کا استحکام عقیدے کی مضبوطی اور پختگی اس پر خوب توجہ خوب توجہ اپنے عرض کرنا ہے اور اس میں بڑی تفصیل مطلوب ہے اللہ آئندہ کسی خطے میں کہ جو سننا سندر البدا میں جو فرق ہے اس فرق کی آسات یہی ہے اہل سننا جو سرف صالحین کے پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اول جو مقصد ہے وہ دل کی اصلاح اور عقیدے کی اصلاح ہے جبکہ اہل بدر عقیدے کی اصلاح سے آ رہی ہیں اور ان کی تمام تر توجہ کا محور ظاہری اعمال ہوتے ہیں ظاہری اعمال کو بنانے کے لیے اپنی حد سے گزر جاتے ہیں کثرت عمل کے شوق میں بدعات کو اپنا لیتے ہیں اور پھر اس قسم کی اصلاحات ان میں برمج ہوتی ہیں چلا کشی کی اصلاح مراقبے مجاہدے اور ریاستیں مشقتیں محنتیں بلا بڑی اللہ جو ہے وہ چالیس سال رات بھر میں سویا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی غلام علی اللہ اس نے ایسا جو ہے وہ کشت کے ساتھ مجاہدہ کیا کہ الٹا کنویں میں ڈٹک گیا اور کتنے سال ڈٹکا رہا اس تکلیف میں اس نے اپنے پروردگار کو راضی کیا کہ صوفیا پہلے بدعت کی وہ بکواسات ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کی کثرت ربل کی دیوی ہے جبکہ صحیح عقیدہ سچا عقیدہ کیا ہے جس کا آغاز دل کی اصلاح سے ہو عقیدہ کی اصلاح سے ہو اور جہاں تک عمل ہے تو عمل کم یا زیادہ یہ کوئی اصلاح نہیں ہے عمل کے لیے ایک اصلاح ہے کم ہو یا زیادہ ہو عمل وہ ہے جس کی لگامیں اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں ہوں عمل وہ سواری ہے جس کی لگام امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہے کثرت کے دلت عمل سے مراد یہی ہے جس عمل کی تحدید اللہ کے پیغمبر فرما دے وہ عمل ہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو اس کا اجر پہاڑوں جیسا ہے اور جو عمل آج دنیا میں پہاڑوں جیسا ہو لیکن وہ سنت کے خلاف ہو کیامت کی قدر پذیرائی ایک ذرے کی مقدار میں بھی نہیں ہوگی اور برباد ہوگی لہذا تو جو کا ہو کیا ہونا چاہیے قلب کی اصلاح اور قلب کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے عمل پر توجہ دیجیے توجہ کی احساس کیا ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع یہ تفصیلی مضمون عرض کیا جائے گا اللہ تعالی ہمیں ان خصوص پر سوچنے کی توفیق دے دے ہماری ماں نے جو حدیثیں ہم تک منتقل کی یہ علم ہم تک پہنچایا بڑا قابل قدر علم ہے اللہ پاک ہمیں ان کا صحم عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی تو بصف اللہ علی واخر زبانہ حضر الحمد للہ